الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الأمين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وعلى أصحابه ومن اهتدى بهده واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد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 بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وقال في موضع آخر فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم وقال أيضا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فورد وقال أيضا عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنماجد وتمسكوا عليها وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة <coughs> معزز دینی و اسلامی بھائیوں بزرگوں اور دوستوں ہمارے معاشرے میں جن بدعتوں نے اپنا تسلط جمع لیا ہے انہی بدعتوں میں سے ایک بڑی بدعت ربی الاول کی اس مہینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی آڑ میں آپ کی ولادت پر جشن منانا ہے یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے آج ربیع الاول کی آٹھ تاریخ ہے جو ہی ربیع الاول کی بارہ تاریخ آتی ہے ہمارے ملکوں کے اندر اس دن لوگ جشن مناتے ہیں اس دن کا خاص اہتمام کرتے ہیں جلسے جلوس نکالتے ہیں پٹاخے پھوڑتے ہیں محفلوں کو کوچے اور گلیوں کو مسجدوں کو بازاروں اور گھروں کو کمکموں سے لائٹوں سے سجاتے ہیں اور بے پردہ و بے حیا خواتین نعت رسول پڑھتی ہیں قوالیاں کی جاتی ہیں اور اس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا لوگ ثبوت دیتے ہیں میرے عزیز بھائیوں آج کے خطب جمعہ میں میں اسی موضوع پر آپ لوگوں کے سامنے روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا کہ اس کا شریعت کے اندر کیا حکم ہے کیا اس طرح کا کام کرنا یا یہ عمل کرنا شریعت کے اندر جائز ہے یا جائز نہیں ہے اللہ تعالی ہمیں حق بات کہنے کی توفیق دے اور سننے کے بعد اللہ ہر العالمین ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق بخشے آمین رب العالمین میرے عزیز بھائیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا ایمان اور دین کا حصہ ہے کوئی بھی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی جان دنیا جہان تمام لوگوں زیادہ محبوب اللہ کے رسول کو نہ بنا لے اللہ احمد فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتى اكون احب الیہ من والده وولده والناس اجمعین کوئی انسان اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے نفس سے اور اس کے ماں باپ سے اس کی اولاد سے اور دنیا والوں کے دنیا تمام دنیا والوں سے زیادہ محبوب نہ بن جاؤں یہ دین کا اور ایمان کا حصہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا لیکن محبت کا ضابطہ کیا ہے محبت کا تقاضا کیا ہے یہ بھی اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر واضح لفظوں میں فرما دیا ان کن تم تو اللہ فتب یہ حبیب کم اللہ و یقیر دنوقم و اللہ غفر الرحیم کہ آپ کہہ دیں اگر تمہیں اللہ تعالیٰ سے محبت ہے کیونکہ جنہیں اللہ تعالیٰ سے محبت ہوگی انہیں اللہ کے رسول سے بھی محبت ہوگی جنہیں اللہ کے رسول سے محبت ہوگی انہیں اللہ تعالیٰ سے محبت ہوگی تو اللہ رب نماتا ہے کہ آپ کہہ دیں اگر تمہیں اللہ تعالیٰ سے محبت ہے تو اس کا پیمانہ کیا ہے اس کا ضابطہ رسول کیا ہے معیار اور کسوٹی کیا ہے ترازو کیا اللہ نے فرما دیا صاف طور پر فتح اونی آپ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ میری اتباع کریں میرے نقش قدم کی پیروی کریں جو میں شریعت دے کر کے تم کو جا رہا ہوں جو دین دے کر کے جا رہا ہوں جو میری حدیثیں ہیں میری سنتیں ہیں ان کے اوپر عمل پیرا ہو یہ آپ سے محبت کی پہچان ہے اور یہ اللہ رب العامن سے محبت کی بھی پہچان ہے یہ حبیب کم اللہ اللہ العامن تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا وہ یغفر ذنوبکم اور اللہ العامن تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا اور اللہ رب العامن معاف کرنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے آپ سے محبت کی پہچان آپ کی تباہ کرنا ہے آپ کی پیروی کرنا ہے آپ کی لائی ہوئی شریعت کے مطابق چلنا ہے جس طریقے سے اس کائنات میں اور اس روئے زمین پر انبیاء کرام کے بعد سب سے زیادہ اونچا مقام رکھنے والے صحابہ کرام انہوں نے محبت کے اس معیار کو اس محبت کے اس معیار پر پورے اترے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر طرح سے انہوں نے اتباع اور پیروی کی اور اس طریقے دنیا والوں کو دکھا دیا کہ اگر محبت کرنا ہو تو اس طریقے سے محبت کریں اپنی جان سے بھی زیادہ اپنی بیویوں سے مال و اولاد سے وطن سے دولت سے دنیا کی تمام چیز زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے محبت کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی حکم آتا تھا حکم پورا ہونے سے پہلے وہ اس حکم کی تعمیل کرنے کے لیے وہ دوڑ پڑتے تھے اور اس طریقے سے انہوں نے اللہ کے سر کے حکم پر دنیا کی تمام چیزوں کو نشاور کر دیا ان سے زیادہ اللہ کے سر سے محبت کا پیمانہ اور محبت کا ضابطہ اور محبت کے نمونے دنیا کی کوئی مخلوق پیش نہیں کر سکتی ہے اس بات پر دنیا کے تمام مسلمانوں کا اجماع ہے کہ سب سے زیادہ اللہ کے سر سے محبت کرنے والی اگر کوئی کوئی ذات تھی یا کچھ جو لوگ تھے وہ صاحب کرام ہیں میرے میرے بھائیوں صاحب کرام کی زندگیاں خلفا راجدین کی زندگیاں ہمارے سامنے موجود ہیں اور اس سے پہلے جائیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی اور پوری حیات مبارکہ ہمارے سامنے موجود ہے اللہ حرب العالمین نے آپ کو پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد چالیس سال کے بعد جب چالیس سال آپ کی عمر ہوئی اللہ رب العالمی نے آپ کو نبوت سے سرفراز سمایا نبوت ملنے کے بعد آپ تیئیس سال تک دنیا کے اندر زندہ رہے اور آپ کی ولادت کی جو تاریخ ہے تیئیس مرتبہ آپ کی زندگی کے اندر آئی لیکن میرے بھائیوں کوئی ایسی آپ کو حدیث نہیں ملے گی حتیٰ کہ کوئی ضعیف روایت نہیں ملے گی کہ آپ نے کبھی اس دن اس کا خصوصی اہتمام کیا ہو اس دن اس طرح کا کوئی کام کیا ہو جو اور لوگ ہمارے ملکوں کے اندر کرتے ہیں آپ نے پیر کے دن روزہ رکھا ہے اور پوچھا گیا آپ سے کہ آپ پیر کے دن کیوں روزہ رکھتے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ اس دن میرے اوپر اس دن اللہ رب اس دن میری ولادت ہوئی اور اسی دن اللہ رب العالمین نے مجھ کو نبی بنایا اور تیسری وجہ جو اہم وجہ ہے سب سے بنیادی وجہ یہ ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ پیر اور جمعرات کو اعمال اللہ کے دربار میں پیش ہوتے ہیں اس لیے میں چاہتا ہوں کہ جب میرا عمل اللہ کے دربار میں پیش ہو تو میں روزے سے رہوں اس لیے آپ نے نہ صرف پیر کو روزہ رکھا بلکہ آپ نے جمعرات کا بھی روزہ رکھا لہذا آپ کی سنت کی تباہ اور پیروی کا تقاضا یہ ہے کہ انسان پیر کو روزہ رکھے آج یہ میلادی مولوی اور یہ میلادی مسلمان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو آپ پیر کے دن روزہ رکھتے تھے اسے اس بدعت کے کرنے کی دلیل دیتا ہے اور کہتا ہے کہ دیکھو ہمارے نبی نے بھی اپنی ولادت پر جشن منایا روزہ رکھ کر کے جشن منایا میرے بھائیوں میں ان جاہلوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ تم سال میں ایک مرتبہ مناتے ہو ہمارے نبی نے تاریخ نہیں منائی ہمارے نبی نے دن کو روزہ رکھا اور پیر کا دن مہینے میں چار مرتبہ آتا ہے اور یہ تاریخ پورے سال میں ایک مرتبہ آتی ہے ہمارے نبی نے تاریخ کو روزہ نہیں رکھا بلکہ ہمارے نبی نے پیر کا روزہ رکھا اس لیے کہ پیر کے دن آپ کی ولادت ہوئی اللہ نے آپ کو نبی بھی بنایا اور پیر کے دن اعمال اللہ کے دربار میں پیش ہوتے ہیں لہذا اگر تجھے سچی محبت ہے تو ہر پیر کو تو روزہ رکھ یہ ہمارے نبی کی سنت ہے سال میں ایک مرتبہ ربی الاول کی بارہ تاریخ کو جشن منا لینے سے کیا اس حدیث کے اوپر عمل ہوگا بالکل عمل نہیں ہو سکتا یہ آپ کی سنتوں سے نعوذ باللہ بدعت کا جواب پیش کرنا ہے جس نبی نے ہمیشہ خطبے کے اندر لوگوں کو بدعتوں سے دور رہنے کی تلقی ان کی آج اسی نبی کی سنت کو لے کر کے لوگوں کے اندر بدعت کو رواج دیا جا رہا ہے بدعت کی نشر و اشاعت کی جا رہی ہے یہ سنت کے ساتھ کتنا بڑا کھلواڑ ہے کتنا بڑا مذاق ہے اور سنت کی کس طرح سے غلط تعویل لوگوں کے سامنے کی جاتی ہے کہ ہمارے نبی نے بھی اپنا جشن منایا پیر کا روزہ رکھ کر کے آج پیر جو ربی الاول کی بارہ تاریخ کو تم لوگ بھانڈے ڈالتے ہو اور اس طریقے سے اور اس طریقے سے جو بھانڈے قسم کے لوگ ہیں ان کو بلا کر کے نعت رسول پڑھاتے ہو قوالیہ کرتے ہو بے پردہ خواتین کو لا کر کے قوالیاں پڑھاتے ہو اور اس طریقے سے جشن مناتے جلوس نکالتے ہو اس دن کھانے کا اہتمام کرتے ہو اور کہتے ہو کہ اللہ کے نے پیر کے دن روزہ رکھا آپ پیر کے دن بھوکے رہتے تھے پیر کے دن سبیلے نہیں لگاتے تھے اور اس طریقے سے آپ لوگوں کے درمیان لنگر نہیں ڈالتے تھے بلکہ آپ نے اس دن روزہ رکھا لہذا اگر آپ کو اللہ کے رسول سے محبت ہے تو اس دن روزہ رکھا جائے پیر کے دن اور یہ پیر کا دن مہینے میں چار مرتبہ آتا ہے لہذا اسلام کے اندر تاریخ کے حیثیت نہیں ہے بلکہ اہمیت پیر کے دن کی ہے کیونکہ پیر کے دن اللہ ابراہین کے دربار میں اعمال پیش ہوتے ہیں یہ بھی مولوی کہتا ہے کہ ہمارے نبی نبوت کے بعد اپنا عقیقہ کیا عقیقہ کر کے آپ نے پروجیشن منایا تو میرے بھائیوں ہمارے نبی نے نبوت کے بعد اپنا عقیقہ کیا ایک مرتبہ کیا تم ہمیشہ کیوں کرتے ہو اور پھر کس تاریخ کو کیا کسی حدیث کے اندر نہیں آتا ہے ہمارے نبی نے فرمایا اللہ کے رسول کی جو حدیث ہے کہ آپ کے بارے میں جو بتایا گیا کہ اقا ادب سے ہی بعد ما بو اسا بن نبوہ کہ اللہ رب العالمین نے جب آپ کو نبوت سے سرفراز کیا تو آپ نے کیا کیا اپنا عقیقہ کیا اس حدیث یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ انسان بڑا ہونے کے بعد اپنا عقیقہ کر سکتا ہے اگر کسی کا عقیقہ نہیں کیا گیا اس کے والدین نے نہیں کیا یا توفیق نہیں ملی یا اس طریقے انسان کو اللہ نے مال دے دیا تو بڑا ہونے کے بعد جب چاہے جس تاریخ کو چاہے جس دن کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے اس حدیث کے اندر اس کا ذکر نہیں ملتا کہ آپ نے ربی الاول کی بارہ تاریخ کو بنا عقیقہ کیا یہ جھوٹ ہے ہمارے نبی کے اوپر آپ کی جو حدیث آتی ہے کہ آپ نے ربوت کے بعد اپنا عقیقہ کیا کس تاریخ کو کیا کس دن کو کیا حدیثیں پوری خاموش ہیں پوری تاریخ خاموش ہے اس طرح کی کوئی حدیث نہیں آتی کہ آپ نے ربی الاول کی بارہ تاریخ کو بنا عقیقہ کیا ہو بلکہ جو حدیث آتی ہے کہ آپ نے نبوت کے بعد اپنا عقیقہ کیا لہذا اسے ثابت ہوا کہ انسان بڑا ہونے کے بعد بھی اپنا عقیقہ جس تاریخ کو جس دن کو کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے لیکن اس حدیث سے میرے بھائیوں بدعت کو ثبوت دینا اور اس طریقے سے بدعت المولد کا کی کی دلیل لینا یہ اللہ کے رسول حدیث کا انکار نہیں ہے تو اور کیا ہے یہ غلط تعویل اور اس اس طریقے سے کا غلط معنی بیان کرنا اور اللہ کے رسول کا کھلی حدیث کا کھلا ہوا مذاق اور استدا نہیں ہے کہ ابائے نبی نے عقیقہ کیا جائے بات ثابت ہوتی ہے لیکن اس کو بنیاد بنا کر کے آج کا مولوی کہتا ہے کہ دیکھو ہمارے نبی نے بھی عقیقہ کر کے اپنی ذات کا جو ہے اپنی جشن منایا تو میرے بھائیو سوال یہی ہے کہ اگر آپ نے کیا تو ایک مرتبہ کیا تیئیس سالہ دور میں تو آپ ہر سال کیوں کرتے ہیں اور پھر کس دن کیا کوئی حدیث کے اندر اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے تو میرے بھائی یہ جو بدات کی جاتی ہے یہ جو میلاد النبی منائی جاتی ہے سچائی یہ ہے میرے بھائیوں کہ یہ اسلام کی تکمیل کے چار سو سال کے بعد اس بدعت کو مصر کے اندر جب عبیدیوں کی اور اس طریقے دشمن اسلام مسلمانوں کے دشمن اور صحابہ کے دشمن یہ جو روافظ اور یہ جو باطنی تھے جب ان کو وہاں حکومت ملتی ہے تو اس موقع پر انہوں نے وہاں چوتھی صدی ہجری کے اندر اس بدعت کو ایجاد کیا شروع کی جو تین صدیاں ہیں میرے بھائیوں ان تین صدیوں کے اندر اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے انہوں نے محبت کا جو ضابطہ اللہ رب العالمین نے دیا تھا محبت کو ضابطے پر عمل کیا پیر کے دن روزہ رکھا ہمارے نبی کی سنتوں پر عمل کیا بدھانوں سے اجتناب کیا لیکن بعد میں معیار بدل گیا پیمانہ بدل گیا اور ان بداتیوں نے اور اسے ان باتریوں نے اور ان رافدیوں نے ربی یہ ربی الاول کی بارہ تاریخ کو ربی الاول کی بارہ تاریخ کو احمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بارہ جو بارہ تاریخ ربی الاول کی اس دن انہوں نے چوتھی صدی ہجری کے اندر جشن منانا شروع کیا اور شروع شروع میں چھ طرح کی جشن منائی گئی چھ قسم کی ایک اللہ کے رسول کی ولادت پر جشن دوسرے علی رضی اللہ عنہ کی ولادت پر جشن تیسرے ہفتے حسن کی پر جشن چوتھے ہفتے حسین اور پانچویں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی ولادت پر جشن اور نمبر چھ جو خلیفے وقت ہوتا تھا جو بادشاہ وقت ہوتا تھا اس کی ولادت پر جشن یا جس دن وہ تخت پر بیٹھتا تھا اس دن کو لوگ یا اس تاریخ کو جشن مناتے تھے یہ چھ میلادیں شروع شروع میں چھ جشن اس بادشاہ نے اس بادشاہ نے اس نے جو ایجاد کیا کچھ دنوں پر تک اس پر عمل ہوتا رہا بعد میں جب کچھ خلیفہ آئے کچھ بادشاہ آئے انہوں نے اس کو ختم کر دیا پھر چھٹی صدی ہجری کے اندر مصر ہی کا ایک بادشاہ جس کا نام تھا علام بحکام اللہ سن پانچ سو چوبیس ہجری کے اندر چھٹی صدی ہجری کے درمیان میں اس نے دوبارہ اس کو رائج کیا اور اس طریقے سے بڑی دھوم دھام کے ساتھ منایا جانے لگا حتیٰ کہ سینکڑوں اونٹ جب کیے جاتے تھے ہزاروں بکرے دبا کیے جاتے تھے اور اس طریقے سے مرغیاں بھونی جاتی تھی اور لنگر لگائے جاتے تھے اور اس طریقے سے قوالیاں ہوتی تھی اور ناچ گانا ہوتا تھا حتیٰ کہ وہ بادشاہ خود جا کر کے ناچتا تھا اور ڈھول بجاتا تھا اور اس طریقے ساری شہنائیاں بجائی جاتی تھی یہ ساری بدتیں یہ سارے منکرات یہ سارے حرام کام اس نے شروع کیے اور اس کے بعد سے یہ چلا آ رہا ہے اور بہت ساری بدتیں تو ختم ہو گئی لیکن آج بھی آپ غور کیجیے کہ اس بدعت کی جات کرنے والے رافضی تھے دشمنان صحابہ تھے شیعہ تھے اس لیے آج بھی علی فاطمہ حسن حسین کی پر جو جہاں بھی رافضیوں کی حکومت ہے جہاں بھی رافضی اور شیعہ ہیں دشمنان صحابہ ہیں مسلمانوں کے دشمن ہیں قرآن و حدیث کے دشمن ہیں یہ سارے کے سارے لوگ آج بھی ان تمام چیزوں کا جشن مناتے ہیں ان تمام چیزوں کا جشن مناتے لیکن جو سنی مسلمان اپنے آپ کو کہلانے والے سن سن کر کے مسلمان ہونے والے انہوں نے ان چیزوں کو تو نہیں منایا لیکن اللہ کے سلک کی ولادت پر ضرور جشن جشن منانے کو قبول کر لیا اور آج دھوم دھام کے ساتھ باقاعدہ جشن منائی جاتی ہے جو کہ دین اسلام کے اندر سراسر بدات ہے حرام اور ناجائز ہے میرے بھائیو غور طلب مقام یہ ہے کہ کی کیا اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ ہم نے دین مکمل کر دیا علیم الکم دین رقم و آتم تو علیہ نعمتی وردی تو رقم السلام دینا ہم نے دین مکمل کر دیا نعمت پوری کر دی دین اسلام سے راضی ہو گیا جس دین کو اللہ رب العالمین نے تکمیل کر دیا اپنے نبی کے زمانے میں اپنے نبی کے اوپر اس دین کی تکمیل کے چار چار سو سال کے بعد جو بدات ایجاد کی جائے گی اس کا دین اسلام کے اندر کیا حکم ہوگا صاف دائر ہے صاف دائر ہے کہ اس کا حکم یہ ہوگا کہ حرام ہوگا کیونکہ یہ بدات ہے حرام ہے بدعت کہا ہی جاتا ہے نئی چیز کو دین اسلام کے اندر شراب کی نیت سے نئی چیز کا اضافہ کرنا جس کی دلیل نہ قرآن سے ملتی ہو نہ حدیث سے ملتی ہو نہ صحابہ اور خلفائے راجدین کے عمل سے ملتی ہو ایسے عمل کو دین اسلام کے اندر بدات کہا جاتا ہے کیا صحاب کرام اور خلفائے راجدین اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے نہیں تھے بلا شبہ محبت کرنے والے تھے ہم سے اور آپ سے زیادہ پوری دنیا والوں سے زیادہ اللہ کے سو سے محبت کرنے والے تھے لیکن انہوں نے کبھی میرے بھائی کوئی ایسا عمل نہیں کیا سوائے پیر کے دن روزہ رکھنے کے کوئی ایسا عمل نہیں کیا جو اللہ کے سور سے سننے سے ثابت نہ رہی ہو لہذا چار سو سال کے بعد جو عمل ایجاد کیا جائے گا وہ عمل بدات ہی کہلائے گا اسے دین اسلام کی حیثیت ہر کی حاصل نہیں ہو سکتی کیونکہ دین اسلام کو اللہ ہر غلامی نے مکمل کر دیا ہے دین اسلام کو تکمیل کو پہنچ گیا ہے یہ بہت بڑی نعمت تھی جو اللہ رب العالمین نے اس امت مسلمہ کو دی تو جو دین اللہ رب العالمین نے حضرت آدم سے شروع کیا تھا اس دین کو لا کر کے اپنے نبی جناب عربی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اس جو اس کائنات کے آخری نبی ہیں آخری رسول ہیں ان پر لا کر کے دین کی تکمیل فرما دی شریعت کو مکمل کر دیا لہذا دین مکمل ہو جانے کے بعد اس میں کوئی بھی نئی چیز کا اضافہ اگر کیا جائے گا وہ بدات ہوگا حرام اور ناجائز ہوگا ہمارے نبی کی سار روایت ہے منحد صافی امر نہادا مالیہ سامن وفاوردن جس نے ہماری شریعت میں دین اسلام کے اندر کوئی نئی چیز پیدا کی وہ مردود ہے اللہ تعالیٰ اسے قبول نہیں کرے گا مردود کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے لوٹا دے گا اسے رد کر دے گا نتیجہ ہے یہ یہ اس کا حکم ہے کہ اس عمل کو اللہ تعالیٰ کبھی قبول نہیں کرے گا اس کے عمل کو اللہ تعالیٰ برباد کر دے گا اور ایسے کرنے والے کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میدان میشر میں اپنے حوض سے بھگا دیں گے جب آپ کو بتایا جائے گا کہ آپ کے بعد انہوں نے آپ کے دین کے اندر نئی نئی چیزیں پیدا کر دی تھی نئے نئے اعمال پیدا کر دیے تھے ہمارے بھی فرمائیں گے لمن غیر آبادی دینی ان لوگوں کے لیے بربادی ہو وہ لوگ دور ہو جائیں دفاع ہو جائیں تباہ ہو جائیں جنہوں نے میرے بعد میرے دین کے اندر نئی چیزیں پیدا کر دی تھی عمل بھی مردود ہو جائے گا عمل کو بھی اللہ تعالیٰ بھگا لوٹا دے گا اور اس آدمی کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میدان محشر میں اپنے حوض سے بھگا دیں گے اور اس حوض سے اسے پانی نصیب نہیں ہوگا یہ اہل بدعت کا انجام ہے اس کی تباہ کاری ہے کہ بدعت کرنے والے کا انجام یہی ہے کہ مانوی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے اپنے حوض سے بھگا دیں گے اور اس کے عمل کو کبھی بھی قبول نہیں کیا جائے گا اور سب سے بڑی بات یہ ہے میرے بھائیوں جو بہت غور طلب مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ کیا ربی الاول کی بارہ تاریخ ہمارے نبی کی ولادت کی تاریخ ہے یہ بہت بڑا مسئلہ ہے اس پر ہمیں اور آپ کو غور کرنے کی ضرورت ہے حقیقت یہ ہے سچائی یہ ہے جیسا کہ علامہ رشید احمد گنگوہی جو ایک حنفی اور دیوبندی عالم دین تھے انہوں انہوں نے نے بھی بات بیان کی ہے اور اور سیرت النبی جو ہے کے لکھنے والے علامہ شبرین عمانی سیرت النبی کے مقدمے کے اندر باقاعدہ بڑی تحقیق کے ساتھ اس بات کو لکھا ہے کہ ہمارے نبی کی پیدائش کی جو تاریخ ہے وہ ربیع الاول کی بارہ تاریخ نہیں ہے وہ ربیع الاول کی نو تاریخ ہے ربیع الاول کی بارہ تاریخ یہ تو ہمارے نبی کی وفات کی تاریخ ہے اسی لیے ہمارے ملکوں میں سے بارہ وفات کے نام سے یاد کیا جاتا تھا بعد میں اسے عید میلاد النبی کیا گیا لہذا یہ بارہ وفات جو منائی جاتی ہے یا ربی الاول کی بارہ تاریخ کو جو عید میلاد النبی منائی جاتی ہے حقیقت یہ ہے کہ ہمارے نبی کی ولادت کی تاریخ نہیں ہے یہ ہمارے نبی کی وفات کی تاریخ ہے کیونکہ ہمارے نبی کی وفات کی تاریخ میں دنیا کے کسی بھی عالم کا جو سنی اور ہے سنت الجماعت سلب سالین کے نہج پر چلنے والے جو علماء ہیں سوائے رافضیوں کے سوائے ایرانی اور شیوں کے اور کو ان کو چھوڑ کر کے دنیا کے کسی بھی عالم کا اختلاف نہیں ہے کہ ہمارے نبی کو ربی الاول کی بارہ تاریخ ہوئی ہے اگرچہ آپ کی ولادت پر اختلاف ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ کی اولاد پر اختلاف ہے کچھ ربی الاول کی نو تاریخ کو کہتے ہیں اور یہی صحیح قول ہے کچھ ربی الاول کی آٹھ تاریخ کو کہتے ہیں کچھ ربی الاول کی بارہ تاریخ کو کہتے ہیں لیکن آپ کی وفات پر کوئی اختلاف نہیں ہے امت کے اندر امت مسلمہ میں اور رافضی اور شیعوں کو چھوڑ کر کے کوئی اختلاف نہیں ہے تمام مسلمانوں کا اس بات پر اجماع ہے کہ ربی الاول کی بارہ تاریخ یہ ہمارے نبی کی وفات کی تاریخ ہے یہ جو روافظ ہیں وہ ربی الاول کی اٹھارہ تاریخ کو ہمارے نبی کی وفات کہتے ہیں جبکہ تمام مسلمانوں کا کلمہ گو مسلمانوں کا سب کا اتفاق ہے کہ ہمارے نبی کی پیدا وفات ربی الاول کی بارہ تاریخ کو ہوئی ہے لہٰذا میرے بھائیوں جب ہمارے نبی کی وفات کی تاریخ ہے تو کس منہ سے انسان اس دن جشن مناتا ہے اگر ہمارے یہاں شادیاں کی تاریخ طے ہو اور یا اس طریقے سے کوئی خوشی کا مقام ہو ہمارے گھر میں کسی کو فات ہو جائے ہم تاریخیوں کو ملتوی کر دیں گے آگے بڑھا دیں گے اس دن جشن نہیں منائیں گے اس دن خوشی نہیں منائیں گے یا اس دن شادی بیاہ نہیں کریں گے اور اس دن کسی دکان کا افطار نہیں کریں گے کہیں گے کہ ہمارے گھر کے اندر یا ہمارے خاندان کے اندر کسی کو فات ہوگی سوال یہ ہے کہ جس نبی کی وفات ہے تم لوگ جو جشن ولادت کے نام پر جشن مناتے ہو وہ تاریخ نبی وفات کی تاریخ ہے اگر کوئی غیر مسلم کوئی کافی اور مشرق سے سے پوچھ لے تم اللہ کے سل کی ولادت پر جشن مناتے ہو یا نبی وفات پر خوشی کا اظہار کرتے ہو تمہارے پاس کا جواب ہوگا لہٰذا میرے یہ ربی الاول کی بارہ تاریخ یہ ہمارے نبی کی وفات کی تاریخ ہے یہ ہمارے نبی کی کی ولادت تاریخ نہیں ہے سچی بات یہی ہے اور یہی تحقیق آنے والی بات ہے اور پھر میرے بھائیوں یہ جشن منانا یہ تو میں نے حدیث صاحب کے سامنے پیش کی کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیر کے دن روزہ رکھا جس دن اللہ رب العالمین نے آپ کو پیدا کیا اس دن روزہ رکھا یہ آپ کی حدیث ثابت شدہ ہے کہ پیر کے دن آپ کی ولادت ہوئی کیونکہ یہ وہی کے اندر آ گئی یہ حدیث کے اندر ہی آ گئی لیکن کس تاریخ کو آپ کی ولادت ہوئی اس کے بارے میں اہل علم کیا اختلاف ہے لیکن میرے بھائیوں آپ نے پیر کے دن روزہ رکھ کر کے سوم رکھ کر کے یہ ثابت کر دیا ہے کہ ہماری ولادت کا دن کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن عید کا دن نہیں بن سکتا ہے کیوں اس لیے کہ عید کے دن روزہ رکھنا شریعت کے اندر حرام ہے ہمارے نبی نے عید اور بقرعید میں روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے لہذا نبی کی ولادت کا دن کچھ بھی بن سکتا ہے لیکن عید کا دن ہر کس نہیں بن سکتا آج عید ملاد کہا جاتا ہے کیونکہ آپ نے روزہ رکھ کر کے ثابت کر دیا کیونکہ عید کے دن شریعت کے اندر روزہ رکھنا حرام ہے مکرو نہیں بلکہ حرام ہے شریعت کے اندر کوئی ربیل کوئی عید کی تاریخ عید کے دن یا بقرعید کے دن روزہ نہیں رکھ سکتا یہ شریعت کے اندر حرام ہے ہمارے نبی نے منع کر دیا ہے کہ یہ شریعت کے اندر ایسا کرنا حرام ہے لہذا آپ نے پیر کے دن روزہ رکھ کر کے میرے بھائیوں ثابت کر دیا ہے کہ پیر کا دن ہماری ولادت کا دن عید کا دن نہیں بن سکتا ہے کیونکہ میں نے اس دن روزہ رکھا ہے لہذا میرے بھائیوں یہ بات سوچ لیں کہ جو لوگ آج روزہ رکھنے کے بجائے اس دن جشن مناتے ہیں اسے عید کا نام دیتے ہیں حقیقت یہ میرے بھائیوں کی یہ سراسر جاتی ہے اور کیا کہا جاتا ہے جشن آمد رسول ہمارے ملکوں کے اندر باقاعدہ بورڈ لگتے ہیں باقاعدہ بینر لگتے ہیں اور جشن آمد رسول کا بورڈ لگایا جاتا ہے میرے بھائیوں آپ کی زندگی میں آپ کی ولادت سے زیادہ اہم دن وہ دن ہے جس دن اللہ رب العالمین نے آپ کو نبوت سرفراز سنایا وہ سب سے زیادہ اہم دن ہے کیوں اس لیے کہ آپ کو محمد بن عبداللہ کو مکہ کے غیر مسلم بھی مانتے تھے اور آج بھی غیر مسلم مانتے ہیں اگر مکہ والوں نے انکار کیا تو محمد الرسول اللہ کا انکار کیا مکہ والے جو آپ کو دلوں میں سجاتے تھے جب آپ نے توحید کی دعوت دینا شروع کیا لوگوں کو شرک سے منع کرنا شروع کیا انہیں لوگوں نے آپ کے راستوں میں کاٹے بچھائے آپ کے قتل کے در پہ ہوئے آپ کو ستایا اور حتیٰ کہ آپ کو مکہ چھوڑنے پر مجبور بھی کیا محمد بن عبداللہ کے قائل آپ کے اخلاق کے قائل آپ کے معاملات کے قائل تو ابو لہب بھی تھا ابو جہل بھی تھا اور مکہ کے مشرقین بھی تھے اور آج بھی لوگ آپ کے محمد بن عبداللہ کے قائل سب لوگ ہیں لیکن انکار اگر انہوں نے کیا آپ کے کی نبوت کا انکار کیا آپ کی رسالت کا انکار کیا آپ کے نبی ہونے کا انکار کیا آپ کی توحید کی دعوت کا انکار کیا شرک سے جو لوگوں کو آپ نے روکا اس کا انہوں نے انکار کیا محمد بن عبداللہ سے مکہ کے مشرکوں کو بھی کوئی اختلاف نہیں تھا آج بھی اگر ہم اللہ کے رسول کا اخلاق کو بیان کریں اور محمد بن عبداللہ کی خوبیوں کو بیان کریں لیکن آپ کی سنتوں کی تباہ نہ کریں آپ جو دعوت لے کر کے آئے اس دعوت کو نہ قبول کیا جائے توحید لے کر کے آئے اس توحید کو قبول نہ کیا جائے اور جس طریقے سے عقیدت کے نام پر شرک اور بدعات کا ننگا ناز کھیلا جائے لات و مناس کی پوجا کی جائے اور اللہ کے علاوہ دوسروں کی عبادت کی جائے تو اس میں ہمارے میں اور ان کے میں کیا فرق ہو گیا وہ بھی تو محمد عبداللہ کو مانتے تھے ہم بھی صرف محمد عبداللہ کو مانتے ہیں آپ کی رسالت اور آپ کی توحید اور آپ کی لائی شریعت آپ کی ہوئے دین کو گویا کہ ہم نے بھی اپنے عمل سے اس کا انکار کر دیا لہذا میرے بھائیوں آپ کی زندگی میں وہ دن سب سے اہم دن ہے جس دن اللہ رب العالمین نے آپ کو نبوت سے سرفراز فرمایا وہیں سے دنیا کی کایا پلٹی وہیں یہ یہ جو <clears throat> عرب کے جو بدو تھے اور یہ عرب کے جو جو بکریوں کے اور اس طریقے سے اونٹوں کے چرواہے تھے اللہ رب العالمین نے عرب و عظم کے اندر ان کو خلافت خلاف خلافت دے دی اور اس طریقے سے ان کے جھنڈے کو گاڑ دیا جب انہوں نے محمد رسول اللہ کی تباہ کی اور اس طریقے سے آپ کی لائی ہوئی شریعت پر عمل کیا توحید کو گلے سے لگایا شرک چھوڑا اور اس طریقے سے آپ کی ہر سنت پر انہوں نے عمل کیا اللہ رب العالمین کی مدد کی اور دنیا کے اندر اسلام کا کلمہ بول بالا ہوا لہذا آپ کی زندگی میرے بھائی آپ کی نبوت کا دن وہ اہم دن ہے وہ سب سے اہم دن ہے اس دن پوری نہ صرف آپ کی زندگی میں بلکہ پوری تاریخ انسانیت کا اس دنیا کی تاریخ کا سب سے اہم اگر کسی کہا جا سکتا ہے وہ دن ہو سکتا ہے جس دن اللہ رب العالمین نے آپ کو رحمت للعالمین بنایا جس دن اللہ رب العالمین نے آپ کو شفیع المضربین بنایا جس دن اللہ رب العالمین نے آپ کو سید الاولین والآخرین بنایا جس دن اللہ رب العالمین نے پیر کے دن آپ کے اوپر لفظ اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من الق نازل فرمایا وہ دن اس پوری تاریخ انسانیت کا سب سے اہم دن ہے کیونکہ اسی وقت اسی نبوت و رسالت نے دنیا کے اندر پائے جانے والی تمام منکرات اور شرک اور اس طریقے تمام خرافات کو اسی دن نے ختم کیا اسی نے وہ تو رسالت نے ختم کیا لہذا آپ کی زندگی میں ولادت سے کہیں زیادہ اہم دن میرے بھائیوں وہ دن ہے جس دن اللہ رب العالمین نے آپ کو نبو سے سرفراز سنایا لہذا دین اسلام کے اندر کسی تاریخ کو بنیاد بنا کر کے جشن منانا جلسے جلوس نکالنا یہ میرے بھائیوں یہ غیر مسلموں کی یہ غیر مسلموں کی بھی عادت ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ جتنی بھی غیر مسلم قومیں ہیں وہ اپنے اپنے بڑوں کی تاریخ پر جشن مناتی ہیں اور اس طریقے سے وہ ان کا ان کی ولادت پر جشن مناتی ہیں آپ دیکھیں کہ دسمبر کی دسمبر کے مہینے میں جو کرسچین ہیں وہ بھی باقاعدہ وہ کرسمس ڈے مناتے ہیں اس طریقے سے غیر مسلموں کو آپ دیکھیے رام نومی اور جنماشٹمی مناتے ہیں ہر ملک کی ہر قوم کی اپنی ایک تاریخ ہوتی ہے اور وہ اپنے بڑے کی ولادت پر یا جس دن اس کی اس کو تاج پوشی کی جاتی ہے اس دن کو وہ آدمی اس کا جشن مناتا ہے اس لیے یہ غیر مسلموں کی مشابیت ہے غیر مسلموں کی نقالی ہے ہمارے بھی نے فرمایا من منف شبہ قومی سوا بھی جو کسی قوم جو کسی قوم کی مشابہ اختیار کرتا ہے اس کا شمار اسی میں سے ہوتا ہے لہذا میرے بھائیوں یہ جشن آمد رسول نہیں بلکہ جشن بلکہ اللہ کے رسول کی نبوت اور رسالت کی یہ دین ہے کہ آج دنیا کے اندر جو شرک اور بداعت ختم ہوئی اور اسلام کا بول بالا ہوا یہ آپ کی ولادت سے چیز ختم نہیں ہوئی بلکہ آپ کی نبوت سے اور آپ کی رسالت سے چیز ختم ہوئی لہذا آپ نے جو کچھ ہمیں دیا ہے اس کو سینے سے لگانا چاہیے اللہ فرماتا ہے وہ میں آتا کو رسول و فخذن کہوں جو رسول تمہیں دیں اس کو لے لو اور جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ اور اس طریقے سے مانوی نے فرمایا اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے فلیاد اللہ دین ہونا فتنہ اور شیب مداب العلیم کہ جو لوگ اللہ کے رسول کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں انہیں ڈرنا چاہیے کہ وہ کسی فتنے سے دو چار ہو جائیں یا دردناک اداب آ کر کے ان کو پکڑ لے لہذا اللہ کے رسول کی اتباع ایسے اگر انسان رگادہ نہیں کرے گا آپ کی اتباع نہیں کرے گا انسان فطرے کے اندر شر کے اندر اور عذاب علیم کے اندر دردناک عذاب کے اندر وہ گرفتار ہو سکتا ہے جو میں نبی کے حکم کی مخالفت کرے گا اور ہمارے بھی نے فرمایا علیکم بے سنتی و سنت الخلبا میری سنتوں کو لازم پکڑو خلفارا زیم کے لازم پکڑو جو ہدایت یافتہ ہیں مزودی کے ساتھ تھام لو اور کبھی اور دین کے اندر نئی نئی چیزوں سے بچو کیونکہ ہر نئی چیز بدات ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے لہٰذا میرے بھائیوں خلاصے کرام یہ ہے کہ آج ربی الاول کی بارہ تاریخ کو جو لوگ جشن مناتے ہیں یہ دین کے اندر حرام ہے یہ ناجائز ایسا کرنا یہ بدعت ہے غیر مسلموں کی مشابہت ہے ہمارے نبی کی سنت سے اعراض کرنا ہے فلفارا راشدین کی سنتوں سے اعراض کرنا ہے اور دین کے اندر نئی چیز پیدا کرنا ہے اگر اللہ کے سور سے سچی محبت ہے تو پیر کے دن آپ روزہ رکھیے اور اگر روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں تو کم سے کم بدعت کے انتقال کام مت کیجیے اگر روزہ نہیں رکھیں گے آپ کو گناہ نہیں ہوگا لیکن اگر آپ بدعت بناؤ گے اور جشن مناؤ گے تمہیں گناہ ہوگا لہذا میرے بھائیوں انسان اگر سنت پر عمل نہیں کر سکتا جو سنتیں کرنا مستعب ہیں تو انسان کم سے کم اپنے آپ کو بدعات سے اجتناب رکھے بدعات سے انسان دور رکھے کیونکہ بدعات کرنے والے کے عمل کو اللہ ابامن برباد کر دیتا ہے اور اس کو اس کے عمل کو اللہ ابامن قبول نہیں کرتا ہے لہذا یہ فرض ہے آپ لوگوں کے اوپر اس مسجد کے اندر جتنے بھی لوگ ہمارے سامنے لوگ موجود ہیں جہاں جہاں بھی میری آواز پہنچتی ہے جو جو لوگ میری بات کو سن رہے ہیں ان کے گلے میں ان کی گردن میں یہ بات ہماری امانت ہے کہ امانت کے طور پر اس بات کو اپنے ملک میں اپنے خاندان والوں کو اپنے رشتے داروں کو اپنے دوست احباب کو اپنے گلی محلے والوں کی بات بتائیں یہ دین کا معاملہ ہے میرے بھائیوں دین کی بات سن لینے سے اپنے سینے میں چھپا لینا یہ دین کا حق ادا نہیں ہوتا دین کیسے لوگوں کے اندر پھیلا ہے انسان کو دین کی بات ملے حق کی بات ملے خود عمل کرے اور لوگوں تک اسے پہنچائے اسی طریقے دین اسلام کی تبلیغ ہوئی ہے دین اسلام کی شاخ اسی طریقے سے ہوئی ہے لہذا امانت ہے آپ کی گردنوں میں کہ ایسی کوئی بھی بات آپ سنیں کتاب و سنت رسول سے پران و حدیث سے کوئی بھی حق کا آپ کا علم ہو سنت کا علم ہو خود اس کے اوپر عمل کرے اور اپنے گھر والوں کو اپنے خاندان والوں کو بچائیں یامن کو نارا اے ایمان والوں اپنے آپ کو اپنے اہلوال کو جہنم سے بچاؤ ان کی اچھی تربیت کو ان کے دین کی رہنمائی کرو ان کو حق پہنچاؤ تمہیں جو حق ملے خود اس کے اوپر عمل کرو اور اسے لوگوں تک پہنچاؤ صرف اپنے سینے تک محدود نہ رکھو اپنے سینے تک محدود نہ رکھو دنیاوی چیزیں ہمارے پاس آتی ہیں ہم اسے لوگوں کے اندر فارورڈ کرتے ہیں کسی کمپنی کے اندر ویکنسی آتی ہے پورے واٹس ایپ پر ہر جگہ گردش کرتا رہتا ہے فلاں کمپنیوں میں ویکنسی ہے فلاں جو ہے دکان والوں نے کلیئرنس لگا رکھا ہے وہاں جائیے سامان خریدیے میرے بھائیوں اس سے کہیں زیادہ اہم یہ ہے آپ کے گھر والوں کا آپ کا پر حق ہے یہ آپ ایسے ملک میں ہیں جہاں کتاب و سنت کی بارہ دستی ہے توحید و سنت کی بارہ دستی ہے شرک اور بدعت خرافات نام کی کوئی چیز اس پورے مملکت سعودی عرب کے اندر آپ کو نہیں ملے گی اس لیے آپ سے لوگوں کی امیدیں ہیں آپ سے لوگوں کی توقعات ہیں لوگ آپ کی باتوں کو کی, کی کا وزن رکھتے ہیں لوگ آپ کی باتوں کی اہمیت دیتے ہیں اس لیے آج بھی ہمارے ملکوں سے انڈیا پاکستان سے اور دیگر ملکوں سے آج بھی ہمارے پاس فون آتے ہیں جب بھی ان کے پاس کوئی طلاق کا معاملہ ہوتا ہے یا گھروں کا کوئی معاملہ ہوتا ہے وراثت کا کوئی معاملہ ہوتا ہے وہ سعودی عرب میں موجود دعات کے پاس فون کرتے ہیں کہتے ہیں کہ وہاں سے جو بھی چیز ہمیں ملتی ہے معتمد ملتی ہے اور صاف ملتی ہے خالص ملتی ہے لہٰذا میرے بھائیوں اللہ کا فضل ہے کہ آپ یہاں پر موجود ہیں یہ حق ملے یہ توحید سنت ملے آپ کے گردن میں امانت ہے قیامت آپ کی بات پرس ہوگی آپ سے سوال کیا جائے گا اگر ان باتوں کو آپ نے گھر والوں تک نہیں پہنچائیں گے آپ خود ذمہ دار ہوں گے اس لیے حدیث کے اندر آتا ہے کہ قبر کے اندر اس آدمی کو بھی عذاب دیا جاتا ہے جسے آدمی کے اوپر نہ ہوتا ہے اس آدمی کو فات ہو چکی ہے وہ آدمی مر چکا ہے لیکن اس کے گھر والوں کے اس کے گھر والوں کی وجہ سے گھر والے جو اس پر نہا کرتے ہیں ماتم کرتے ہیں گھر کے کے اندر جو آدمی موجود ہے اس آدمی کو بھی عذاب ہوتا ہے کبھی آپ نے غور کیا اس آدمی کو عذاب کیوں ہوتا ہے کیونکہ اس آدمی آدمی تو اس نے نہا نہیں کیا وہ تو مر گیا دنیا سے چلا گیا دنیا سے ختم ہو گیا اس پر آخر ماتم اس پر گناہ کیوں ہوتا ہے اسے عذاب کیوں دیا جاتا جاتا ہے یہی وجہ ہے میرے بھائیوں اسے معلوم تھا کہ ہمارے خاندان میں وفات کے بعد لوگوں کے اوپر نوحہ کیا جاتا تھا ماتم کیا جاتا تھا لیکن اس کے باوجود بھی اس نے لوگوں کو نہیں منع کیا یہ جاننے کے باوجود بھی کہ یہ حرام ہے یہ جاہلیت کی رسم ہے لیکن اس کے باوجود بھی اسے منع نہیں کیا اس لیے اس کے قبر کے اندر عذاب ہوتا ہے آپ کو بھی معلوم ہو گیا اور معلوم ہوتا رہتا ہے اپنے گھر والوں کو نہیں بتائیں گے ان تمام چیزوں سے تو آپ کے قبر میں بھی آپ کے اندر عذاب کا اضافہ ہو سکتا ہے کیونکہ آپ کو حق ملنے کے بعد آپ نے حق کو اپنے سینے تک محفوظ رکھ لیا اس لیے میرے بھائیوں یہ ذمہ داری ہے یہ امانتیں ہیں کتاب و سنت کی باتیں انی والا آیا تمہیں ایک آیت بھی معلوم ہو ہمارے طرف سے لوگوں تک پہنچاؤ لہذا خیر اور حق پہنچانے کے لیے ہمارے پاس وقت ہونا چاہیے اور یہ یہ جذبہ ہمارے دلوں کے اندر ہونا چاہیے کہ ہم کتاب و سنت کی بات پر عمل بھی کریں گے اور لوگوں کو اس کی طرف دعوت بھی دیں گے اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ اللہ ابراہین ہمیں ہر طرح کی بدعت و خرابات سے محفوظ رکھے اللہ ابراہین ہمیں اپنے نبی کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق نہ سنائے غیر مسلموں کی یہود و نصارہ کی نقالی اور مشابت سے اللہ البامین دشمن ہم سب کو دور رکھے اپنے نبی کی شریعت پر قائم رکھے سنت پر قائم رکھے خلفا راضی کی سنتوں پر اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق نہ فرمائے ہماری وفات ہو ہماری زبان سے کلمہ توحید جانے ہو وفات کو اللہ ابامین ہمیں قبر کے عذاب سے جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھے اور جنت الفردوس کے اندر اللہ ابامین ہم سب کو جگہ نصیب فرمائے آمین بارک اللہ علیہ ورکم فرقان عظیم وانا فان ویاکم بلاۃ الزکی الحکیم انہو تعالی جواد الکریم ملکم بر Thank you.